راز کیا ہے وہ لڑائی جس میں خدا کے رسول کا اختیار دیا گیا تھا اور وہ خود اسے نہیں لایا تھا